ایک منسانہ سماج سمائیے گا اس کا عنوان ہے یک مشت شادی نے سارا دن دفتر میں صاحب کی چاکری کرتا وہاں سے ایک میل مالک کے گھر جاتا ان کا سودا سلف لاتا یا کوئی اور کام ہوتا تو وہ انجام دیتا کبھی آٹھ بجے تو کبھی دس بجے وہاں سے پاتا تو گھر تو ہی گھر آتا اس وقت اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکا ہوتا اور اسے آرام کی اشد ضرورت ہوتی مگر کہاں جی گھر آتا تو کوئی نہ کوئی گھریلو پھڑ اس کا انتظار کر رہا ہوتا اس اسے نپٹاتے نپٹاتے اچھا خاصا وقت اٹھ جاتا گھر والی اس سے بے نیاز اس سے بے نیاز کو وہ سارا دن کتنی مشقت اٹھاتا ہے گھر کی دار روٹی چلانے کے لیے اسے کتنی با... کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں کوئی تعلق نہ رکھتی تھی اس سوچ کہ کچھ ایسا ہی ہوا اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ کو اپنے دان دت کا سیاپا لے کر بیٹھ گئی اس نے بڑے تحمل سے کہا کاکے کو ساتھ لے کر ڈاکٹر سے دوا لے آنا تھی ابھی ایک پیراسیٹامول کی گولی لے, گولی لے لو اور ساتھ میں اچھی طرح حکیم صاحب والا منجن کر لو مجھے کھانے کو کچھ دو سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو میں کھانے کی پڑی ہے ادھر میں ڈر سے مرے جا رہی ہوں وہ بڑ بڑ کرتا ہوا صبر شکر کر کے بھوکا ہی چار پیر پر لیٹ گیا تھکا ہوا تھا سخت بھوک کے باوجود نیند نے اس کو اپنے گرفت میں لے ہی دیا چونکہ پیشاب کرنے نہیں سویا تھا کر کے نہیں سویا تھا اس لیے اسے آدھی رات کو اٹھنا پڑا جب کو ویری نیند سو رہی تھی لہذا اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ آ کر لے لیا صبح ٹھیک ٹھاک اٹھی بچوں کو کھلا پلا کر سکول بھیج دیا پھر خود بھی پیٹ بھر کر کھایا وہ بھی اتنی دیر میں کام پر چلا جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا ناشتہ پانی دینے کی بجائے دانت کا درد لے کر بیٹھ کے کہنے لگی ساری رات درد سے سو نہیں سکی حالانکہ وہ خراٹے بھری نیند سوتی رہی تھی وہ خود ہی رسوئی میں گھس گیا بھوک نے اسے کر دیا تھا جو ہاتھ لگا کھا لیا وہ بتوا تو بولے جا رہی تھی اس نے کام پر جاتے ہوئے کہا ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے آنا دانت کا درد سخت تکلیف دیتا ہے پیسے تمہارے پاس ہی ہیں ہی اس کے بعد کوئی جواب سنے بغیر کام پر چلا گیا اسے ذکو کی اس حرکت پر کوئی غصہ نہ آیا کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی روز کا رونا تھا رات کو جب لوٹا لوٹا تو اس نے پوچھا دعا لائی ہو اس نے جواب میں کہا نہیں لائی دانت میں سس درد ہو رہا ہے کیوں نہیں لائی لانا تھی نا خام خواہ درد برداشت کر رہی ہو لگتا ہے دانت نکلوانا پڑے گا پڑے گا کیوں نکلواتی کیوں دان دوبارہ تو نہیں اگے گا کھانے پینے میں دشواری ہوگی باطنی طور پر وہ چاہتا تھا کہ نکلوا ہی لے چلو چار دے تو اس کے منہ کو چپ لگے گی پھر وہ اس سے جیلی ہمدردانہ بحث کرتا رہا اسے معلوم تھا کہ جس کام سے وہ منع کرے گا جس کو وہ کر کے ہی رہے گی کافی دیر بحث کرنے کے بعد اس نے کہا چلو جس طرح تم مناسب سمجھتی ہو کر لو اچھا تو کل میں گاؤں جانا جاتی ہوں وہاں سے دانت نکلواتی ہوں ہمارے گاؤں کا ڈاکٹر بڑا سیاح ہے شہر چھوڑ کر گاؤں جاتی ہوں ہاں ہاں وہاں ہی جانا ہے دلی طور پر وہ چاہتا تھا کہ چلی ہی جائے چار دن تو سکون کے کٹیں گے دانت نکلوا کر آئے گی تو بھی دو ایک دن اس کے منہ کو سکون رہے گا اور اس کے, اس کے کان نہیں کھائے گی کہا شہر چھوڑ کر گاؤں جاتی ہو چلو تمہاری مرضی اسے دوبارہ سے ناٹک کرنا پڑا وہ گواؤں جانے پر اڑی رہی پھر اس نے کہا اچھا جیسے تمہاری مرضی کر لو وہ اپنی جیت پر خوش تھی حالانکہ جیت اسی کی ہوا کرتی تھی اگلے دن صبح ہوئی صبح وہ گاؤں جانے کے لیے بچوں تیار ہوگی کہاں پر جاتے ہوئے اس نے کہا گھر کی چابی خالہ رام کو دے دینا سکو گاؤں میں پورا ہفتہ گزار کرائی اس نے کہا اس اس اس اس نے نے گھر آتے ہی سے سے دانت کے متعلق پوچھا تم تم کیا کون سا پوچھنے گاؤں آ گئے تھے ہفتہ ایش اور مرضی کا گزارا تھا دانت اس نے نکلوایا یا نہیں نکلوایا وہ یہ نہ جان سکا ہاں البتہ اس نے اس کی کتا ہی کی پاداش میں ہفتہ بھر کی یک مست کثرت نکال دی اور اسے چون تک کرنے کا موقع فراہم کیا شکریہ جناب